جناب ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر ترین وقت میں اپنا جامع خطاب ان اشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائیں جناب ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم عظام علماء کرام شرکائے محترم عزت معاب مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی تاہا امام الانبیاء سرور کائنات سید العرب والعجم سید الابرار خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین بدر الدجا نور الہدا شمس الدہا پیغمبر اعظم ہادی اعظم کریم النفس سپا سالار اعظم مبلغ اعظم دائی اعظم ہادی اکرم شاہ امم جان عالم شاف محشر خیر البشر جمال اول ناشر حکمت صاحب مقام محمود صاحب خلق عظیم رہنمائے کاروان انسانیت دائی انقلاب نبی آخر الزمان سلسلہ قدسی کے در شاہوار در نجف بدر کامل انسان کامل تاجدار انبیاء کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود و سلام ہوں موسن انسانیت و باعث تکمیل انسانیت کی ذات اقدس انسانیت کے لیے عالمگیر و دائمی نمونۂ تقلید ہے آپ کی فقید المثال اور مثالی سیرت تاریخیت کاملیت جامعیت عملیت اور عالمگیریت جیسے اوصاف کی حامل ہے مدینہ العلم علم کے بحر زخار ولا نبی آبادی کے خسائل و شمائل برگزیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی عمرانی معاشی سیاسی ثقافتی اور عسکری حیات مبارکہ نسل انسانی کے لیے بہترین نمونۂ تقلید ہے سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب محمد سید القونین و سکلین والفریقین من عرب و من عجمی وول حبیب الزی ترجا شفات ہو لکل حول من الحوال مقتحمی مولا صلی وسلم دائمن آبدا اللہ حبیب کا خیر الخل کے کل حمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو آج برہمنیت اجتمالیت لادینیت و قادیانیت جیسی تاغوتی طاقتیں اسلام کے درپائے ہیں داغ ہائے غم اور چراغ ہائے سینہ کتنے ہیں اگر آج مولانا محمد اکرم طوفانی جیسے علماء کرام طوفانوں سے نابرد آزما ہو رہے ہیں تو ماضی کے دریچوں میں جھانگ کر دیکھا جائے تو پیر سید مہر علی شاہ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری مولانا بید اللہ سندھی حضرت مولانا سید حضرت مولانا حسین احمد مدنی سید عطا اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا محمود حسن اور اس جیسے کئی بزرگوں نے کئی طوفانوں کا مقابلہ کیا شورش کاشمیری نے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کہا تھا کہ پیچ و خم کھاتے ہی راہوں کو چمکاتا رہا میرے عالم تاب رنگ و نور برساتا رہا کرنے اول کے صحابہ کی ادائے خاص میں داستان سید الابرار دہراتا رہا پوری امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر قربان جائے آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک جھوٹھی نبوت کا مکمل صفایا نہیں کر دیا تھا حضرت فاروق اعظم راضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے ایک سودا کر لیں وہ یہ کہ آپ میری تمام نیکیاں لے لیں اور مجھے اپنی زندگی کی راتوں میں سے صرف ایک رات اور دنوں میں سے صرف ایک دن کی نیکیاں دے دیں میں یہ سمجھوں گا کہ میں نفع میں رہا غار سور میں جب آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تین ایام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور پہرا دیتے رہے ان میں سے صرف ایک رات اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے تھے اور پریشان تھے ان دنوں میں سے ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دو شرکائے محترم میں اپنی زندگی کے چند تجربات جو قادیانوں قادیانیوں کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا مجھے یاد ہے انیس سو اکہتر میں قبلہ والد صاحب نے بارڈلا کی تعلیم کے لیے مجھے لنکن ان لندن بھیجا ان دنوں میں میں سی ایس ایس کی تیاری بھی کر رہا تھا تو مجھے انگریزی زبان میں اسلامیات کے پرچے کی تیاری کے لیے کتب کی ضرورت تھی میں لندن کی جس لائبریری میں بھی جاتا تھا وہاں میں کہتا تھا کہ مجھے اسلام پر کتاب چاہیے تو وہاں کی انچارج خواتین مجھے تیس تیس چالیس چالیس کتابوں کی جلدیں دیتی تھیں اور وہ محمد علی قادیانی جو تھا اس کی کتاب ریلیجن آف اسلام ہوتی تھی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ایک نسخہ نہیں بلکہ تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس اس کے نسخے ریکوں میں انہوں نے لائبریری میں رکھے ہوتے تھے میں نے سروس کا آغاز اسسٹنٹ کمشنر سے کیا الحمدللہ پاکستان میں میری دوسری پوزیشن آئی سول سروس کے امتحان میں انیس سو چھہتر کی بات ہے میری تنخواہ اس وقت چھ سو تین روپے تھی میں نے ایک دوست سے بات کی کہ میں والدہ مکرمہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں لیکن اتنی کلیل تنخواہ ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی معمولی سا کچھ گھر مل جائے تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں تو میرے دوست نے مجھے ایک کوٹھی لے کر دی کہنے لگا کہ اس کے مالک یہاں نہیں رہتے وہ مری میں رہتے ہیں آپ اس کوٹھی میں آ جائیں تو میں اپنی والدہ مکرمہ مرحومہ اب وہ فوت ہو چکی ہیں انہیں لے کر ان کے ساتھ میں اس گھر میں آیا سیال کوٹ میں کنٹونمنٹ کے ساتھ ہی یعنی جہاں کانوینٹ سکول ہے اس کے ساتھ ہی وہ کوٹھی تھی ایک سو دس کنال کی کوٹھی تھی اب یہ رقبہ یہ جگہ میرا خیال ہے کہ پچیس کنال ہوگی یہ شاید اس سے زیادہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک قادیانی کی کوٹھی ہے اور انگریزوں کے دور میں شیخ عبد القادر جس کے وہ بیٹے کی کوٹھی تھی اس کو انگریز نے ایک سو کوٹھیاں کینٹ میں اس قسم کی دی تھی اور حضرت آج بھی اگر آپ پتا کریں تو وہ کانوینٹ کے ساتھ کی کوٹھی جس میں میں رہائش پذیر والدہ مکرمہ کے ساتھ رہا کم از کم کم از کم ایک کنال ایک کروڑ روپے کی ہوگی اور آپ ایک کروڑ کو ایک سو سے ضرب دے لیں باقی کوٹھیاں یہ سب سے چھوٹی کوٹھی تھی باقی کوٹھیاں دو دو سو کنال پر تھیں اور سو کوٹھیاں تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شیخ عبد القادر قادیانی بڑا دیانتدار شخص تھا پٹرول میں ملاوٹ نہیں کرتا تھا خالص پٹرول بیچتا تھا اور شراب بھی انگریز ڈپٹی کمشنر کو خالص پلاتا تھا اور پھر ان کی نظر کرم کہ اتنا بڑا رقبہ اتنی اربوں اور کھربوں کی جائیداد جو آج بھی وہاں آپ پتہ کر سکتے ہیں چھامنی میں موجود ہے تو آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں جو میرا پہلا زندگی کا تجربہ ہے جب میں نے گورنمنٹ سروس میں قدم رکھا کہ بلا والد صاحب کی بات نوے سال کی عمر میں دو سال پہلے وفات پا گئے بشیر الدین محمود قادیانی ملون جو تھا ان کا کلاس فیلو تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے بتایا کرتے تھے اس کے بارے میں والد صاحب کے بلا گھر سے بھاگے امتحان میں فیل ہوئے پرانی بات ہے آج سے اسی سال پرانی شہو پرے میں کسی دیہات کے باہر بس سے اترے تو ایک قادیانی نمبردار ساتھ لے گیا اس کا بیٹا نہیں تھا بیٹا بنا لیا تو چند سال والے صاحب وہاں رہے اس فیملی سے ہماری تعلقات اسی سال سے ہیں لیکن شرعی طور پر تعلقات نہیں رکھے جا سکتے صرف میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں عرفان محمود برق صاحب کے بارے میں میں نے اس کا دینی کو کہا جو ان کا پوتا ہے میں نے کہا کہ ہم تبلیغ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو چنانچہ اسی سالہ تعلقات ہیں وہ شخص میری بڑی عزت کرتا ہے اس کا ایک بھائی امریکہ میں ہے بلا والد صاحب نے اس کی سفارش کروا کے بڑی مشکل سے اسے پاس کروایا لیکن اب وہ کھرب پتی ہے عرب پتی نہیں کھرب پتی ہے ہارٹ سرجن ہے امریکہ میں تو چنانچہ جب میں نے ٹیلی فون کیا کہ ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں عرفان محمود برک تو کہنے لگے کہ آپ ضرور آئیں تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا فون آیا کہ لیاقت نیازی سن لو اگر اس تمہارے دوست نے ہمارے کسی کسی بزرگ کے خلاف کوئی بات کی تو میں پینتیس سال جیل بھگت لوں گا لیکن میں اسے نہیں میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا چونسٹھ سال میری عمر ہے میرے وہاں آنا جانا رہا کبھی اس نے اتنی گستاخی نہیں کی میرا دل بہت دکھا میں نے سوچا کہ اگر میں اس مبلغ اسلام کو لے جاؤں اور خدا نخواستہ وہاں اس کا کوئی جانی نقصان کرا بیٹھوں تو یہ قوم کا ایک نقصان ہے ختم نبوت ایک مجاہد کا ایک نقصان جو ہے وہ پوری قوم کا نقصان ہے چند ہفتے گزرے الیکشن کے بعد کوئی جھگڑا ہوا اسی قادیانی کو جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میرے کسی بزرگ کے خلاف اگر کوئی اس شخص نے گفتگو کی تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا یعنی کسی قادیانی بزرگ کے بارے میں اس کو دو گولیاں لگیں ایک یہاں اور ایک یہاں ایک تھانے دار تھا سب انسپیکٹر تھا بہنوئی اس کو سر میں گولی لگی اس مردود کو جا کے میں نے سروسز اسپتال گیا وہاں یقین مانے کہ اس کی بڑی وہ چہرے پر لانت برس رہی تھی تین دن کے بعد وہ واصل جہنم ہوا اتنی دو دو انچ موٹی خون کی تہ اس کے چہرے پر اور اس کے سر پر خون کی تہ تھی اسی طرح ایک اور ان کی عورت اس کو گولی لگی دس اور گھر کے افراد تھے وہ زخمی ہوئے تو شرکائے محترم حاضرین محفل اور علماء کرام آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کی کس طرح حفاظت فرمائی لیکن اس کے باوجود ہم افسوس کے لیے وہاں گئے تاکہ راہ ہم ہموار کریں تبلیغ کے لیے میں چند مزید گزارشات کروں گا دو تین سال پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا کہ اسلامیات کا سلیبس ترتیب دینا ہے اور وائس چانسلر یہ چاہتا ہے اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یہ چاہتی ہے کہ اسلامیات میں ایک موضوع کو شامل کیا جائے کہ قادیانیت نیت بطور مذہب میں نے اس پر سخت اعتراض کیا اور احتجاج کیا کہ یہ قطعی طور پر کوئی مذہب نہیں اسلام سے قادیانیت نیت کا کوئی تعلق نہیں قریباً ایک دو ہزار تعداد ہوتی ہے عموماً یونیورسٹیوں میں اگر اس کو شامل کیا گیا تو وہ اس مذہب کو یا اس اس کا لٹریچر پڑھیں گا اور ان کے ذہن خراب ہوں گے تو لہٰذا اس کو بالکل شامل نہ کیا جائے تو چنانچہ کافی احتجاج کے بعد میں نے وہ خارج کروا دیا الحمد اور اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے سلیبس میں قادیانیت کا پرچہ جو ہے اور اس کا مضمون نہیں پڑھایا جاتا تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص یہ عہد کر لے جیسے مجھ ناچیز نے کوشش کی اور اس موضوع کو میں نے اسلامیات کے پرچے میں شامل نہیں ہونے دیا اللہ تعالی اللہ تعالیٰ میری اس حقیر کاوش کو قبول فرمائے اسی طرح اگر ہر شخص اپنی طرف سے اگر کوشش کرے تو وہ ختم نبوت کے لیے اور رد قادیانیت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اس ضمن میں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کی کتاب دیکھیں قادیانیوں کے خلاف کلمی جہاد کی سرگزشت تو تحریک تحفظ ختم نبوت ملتان نے اکتوبر انیس سو اکانوے تک ایک ہزار کتابوں کا ذکر کیا ہے اور کئی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں اور یہ بہت بڑی خدمت ہے تحفظ ختم نبوت کی لیکن ایک بات کی جو مجھے کمی محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں قادیانیت نیت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے مثلاً ایچ اے والٹر نے the Ahmadiyya Movement Oxford University Press انیس سو اٹھارہ سے یہ کتاب شائع ہوئی اور اس قسم کی کچھ اور کتابیں لیکن بہت مواد کم ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ محرف قرآن پاک جو قادیانوں نے شائع کر کے دنیا میں بھیجا ہے وہ دو سو چالیس زبانوں میں انہوں نے قرآن پاک جو محرف قرآن پاک ہے جس میں تحریف کی گئی ہے اور انہوں نے اپنا نقطۂ نظر اس میں شامل کیا ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہمیں اس کے لیے اور علماء کرام کو اور وہ علماء کرام اور وہ اشخاص اور وہ عالم جو انگریزی میں دسترس رکھتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اس ضمن میں کافی کام کریں اگر آپ افریقہ میں دیکھیں تو وہاں قادیانیوں کی سرگرمیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں اس کے روک تھام کے لیے بھی ضرورت ہے میں سول سروس کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے حکومت پاکستان نے مجھے بطور سیکرٹری چار سال پہلے ریٹائر کیا اس ضمن میں میں یہ عرض کروں گا کہ سی ایس ایس میں جو انہوں نے اقلیتوں کے لیے کوٹا رکھا ہے اس کی وجہ سے قادیانیوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں اہل قلم اور صحافی بھی یہاں موجود ہیں سول سروس کے حوالے سے میں یہ مسئلہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان سے بیس پچیس ہزار طالب علم اور امیدوار امتحان دیتے ہیں ایک قادیانی اگر دو سو پوزیشن بھی لے جاتا ہے تو اسے فارن سروس یا ضلعی انتظامیہ یا اسے پولیس سروس آف پاکستان دستیاب ہوتی ہے لیکن اگر عام مسلمان عام پاکستانی دو سو پوزیشن لے تو اسے ڈاخانہ کی سروس بھی یا پوسٹ آفس کی سروس بھی نصیب نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے اہل قلم سے اپیل ہے علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ اس کے تدارک کے لیے کچھ سوچیں میں بھی کوشش کروں گا کہ حکومت کو کچھ چٹھیاں لکھوں ظاہر ہے کہ میرے دور میں جو قادیانی اے ایس پی برتھی ہوا تھا انیس سو چھہتر میں تو وہ آئی جی کے عہدے پر ریٹائر ہوا جو قادیانی میرا ساتھی اس دور میں فارن سروس میں بطور تھرڈ سیکٹری کے تعینات ہوا تھا وہ چار سال پہلے بطور ایک سفیر کے ریٹائر ہوا تو لہٰذا یہ معمولی بات نہیں کہ اہلیت کے بغیر اتنی گندی اور نچلی پوزیشن آنے پر انہیں اعلیٰ عہدے دیے جائیں یہ تو ایسا سلوک ہے کہ جیسے کسی وی آئی پی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور آخر میں میں یہ عرض کروں گا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شخصیت اور آپ کی ذات بربا ذات برکات نسل انسانی کے لیے قطبی ستارے کی طرح تعبد روشن اور منور دکھائی دیتی رہے گی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی کی طرح ہمیں طوفانی جذبوں کی ضرورت ہے ہمیں طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا ہمیں طوفانی جفا کش پرعزم اور پہاڑی دریاؤں کی طرح رواں دواں ہونے کی ضرورت ہے جہاں ان دریاؤں کے راستے تنگ ہوتے ہیں تو یہ طوفانی دریا اپنی طوفانی رفتار کو تیز تر کر کے ہر بھاری پتھر کو بہا کے لے جاتے ہیں احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا کشتی خدا پہ چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں اللہ صلی علیہ سیدنا محمد ولا علیہ وصابی وسلم